الحمد الحمد لله لله سبحان الله حمدا كثيرا سبحان الله سبحان الله أربعة سبرة سنی مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ محنت کا نتیجہ ہے اللہ تعالی ان کی نیک مرادیں پوری ہو جس طرح کے اعلان ہوا ہے کہ ناچیر کا آج کا موضوع مولوی تارک زمیل کی شان رسالت میں بے ادبی اور بہتان کا رد اور جواب وہ بیان جس کا رت مقصود ہے رات گزشتہ سفر کے دوران سننے میں آیا تو فوراً میں نے تیار کیا ان شاء اللہ کل کے جلسہ میں یعنی آج کے جلسہ میں اس کی حقیقت کو ضرور کھولوں گا سارے تجربے نہیں نہ اس کے معتقدین ہیں اور نہ ان کی اصلاح مقصود ہے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے صحیح العقیدہ لوگوں کے عقیدے کا تحفظ ہے سبحان اللہ زندہ باد دوستان گرامی وہ بیان ریکارڈ ہے اس کے ساتھ ہی اس کے مسلک کا مولوی ہے زرولی خان اس کا بیان بھی ساتھ ریکارڈ ہے اس نے تارک جمیل کو کہا ہے کہ یہ زندگی زندہ لی خان نے کہا مفتی در خان کے بندیوں کو یعنی اس نے محسوس کیا کہ اس کا بیان بالکل صدیقی پر مبنی ہے لیکن وہ کماہ کو مسئلے کی وضاحت نہیں کر سکا میں انشاءاللہ شاء اللہ پوری اللہ دھنیہ واد ہندوستان گرامیوں نے غور سے سننا میرے سب سے پہلے وہ بیان سناتا ہوں ریکارڈنگ کی شکل تاکہ محفوظ ہو جائے سب کے پاس جاؤ یار میں ان کی اس کی عزت رہتا میرے بچوں کی ماں ہے یہ میرے بچوں کی ماں ہے اور یہ میری نسل کی محافظ ہے میری نسل اس کی گود میں پروان چڑھ رہی ہے اس کی چھاتی کا دودھ پی رہی ہے اس شرافت کی اس عزت نفس کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ شریف آدمی اپنی بیوی سے دب کے چلتا ہے اور کمینہ آدمی بیوی کو دبا کے چلتا ہے آپ نے فرمایا میں کمینہ بن کے نہیں رہنا چاہتا میں شریف بن کے رہنا چاہتا ہوں میں اپنی بیوی سے دب کے چلوں یہ مجھے زیادہ پسند ہے کہ اس کے ساتھ مجھے شرافت کا ٹائٹل ملے گا کہ میں بیوی کو دباؤں اور مجھے کمینے کا ٹائٹل ملے یہ مجھے منظور نہیں ہے اچھی بات بگاڑنا یہ ہے کا زندگی ذاکر نائک تو پورے عالمی ایجنٹ زرخری نے کفار کے ان کو ذمہ داری دی ہے کہ اسلام کو تس نس کرو خدا ان کو تس نس کرے گا اسلام کو بڑے بڑے ابو جہل نہ تس نس کر سکے یہ کیا چاہیے آج کل ایک اور بازی شروع کی کہتے ہیں کہ جو لوگ بیویوں سے دبتے ہیں وہ شریف ہے غریب ہے اور جو بیویوں کو دباتے ہیں وہ کمینے ہیں اور اس کے تئی میرے نبی نے کہا ہے اب وہ واقعہ سن لے آپ پورا اتنے بچے نہیں ہیں علماء نہ صحیح لیکن آخر علماء کے دوستوں پوری روایت میں آپ کو سناتا ہوں تحتاوی سفر دو سو ایک پر یہ واقعہ موجود ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ کے گھر تشریف لے گئے تھے وہی نماز پڑھ رہے تھے آپ کی عادت تھی کہ جس زوجہ متحرہ کے گھر آپ کا نمبر ہوتا جانے کا وہاں کچھ نمازیں بھی پڑھ لیتے تھے ام سلمہ کا پہلے خاون سے دو بچے تھے ایک بچہ امیر اور ایک بچی زینب آپ نے جب نماز شروع فرمائی تو وہ امیر آیا تو آپ نے اس میں سے کیا تو وہ اٹ گیا سامنے سے نہیں گزر تھوڑی دیر نہیں گزری تھی کہ وہ زینب جو تھی بچی وہ نماز کے آگے آئی آپ نے اس کو اشارہ سے کیا کہ نمازی کے آگے نہیں گزرتے لیکن وہ گزر گئے نماز کے بعد آپ اس پہ ایسا دیکھ رہے تھے اور فرماتے تھے نا کے ساتھ تو عقل ہوا دین عورتوں کی عقل بھی گٹیا ہے دین بھی کمزور ہے یہ اگلے نل کے رام شریفوں پر غالب آتی ہے اور یہ اگلے بہت نل لے اور کمزاد تو ان کو خوب دبا لیتے تھے تو یہ آپ خوش نہیں تھے آپ نے ناراضگی میں کہا ہے اور اس بچی کو تب کر کے بڑی عورتوں سے آپ نے گلا کیا بڑی ہو کر کے اس طرح اخلاق رکھتی ہے لیکن یہ زندگی کو بولے دیکھو کہ یہ اس نے کیا کیا سے کیا بنا ہے میرا دعویٰ ہے کہ یہ روایت جو میں بیان کرتا ہوں یہ ہے اصل نسل نسبن حسبن اس کے علاوہ زندگی کے پاس ایک چیز بھی موجود نہیں وہ مجھے ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر دواؤ برباد کرتا رہتا صدیق کا یہی کام ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھے گا اور کہا قرآن میں ہے لاتا پر اب اس نماز کے قریب نہیں جانا چاہیے آپ حیران یہ کون سا قرآن ہوئی قرآن میں تو پانچ سو آئے تھے نماز کی تاکید کی آئی تو آگے ہے وان تم سکارا جب تم نشے پی چکے ہو اور نشے سے دو چار ہو تو یہ نماز اس وقت نہیں ہوگی دیکھو وان تم سکارا نہیں کہا نا آدھی آیت پڑھی یہ زندگی کی علامت ہے آپ کو کہا کہ سر موڑنا حرام ہے گناہ کبیرہ ہے ولا تحلق رو سکو قرآن شریف میں سر کے بال نہ موڑنا حالانکہ وہ محرم کے لیے کہ جب آپ نے حرام باندھا ہے حج کا یا عمرے کا تو فلا تحلق رو سکو بھاتا یب اب لوگ الحدی عما اللہ یہاں تک کہ قربانی کا جانور اپنی جگہ پہنچ جائے اور وہ قربان ہو جائے اس کے بعد آپ نے بال لینے ہیں وہ آگے کا حصہ چھوڑ کر کے پیش کرتا ہے تو غلطی پیدا ہوتی ہے یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے اللہ تعالیٰ دین اسلام کو محفوظ فرمائے اور دوستو جناب دونوں بیان ان کیے کی دونوں پہ تبصرہ سب سے پہلے تارک زمین کی بات جس پر سخت ترین حکم شرعی لگایا جا سکتا ہے جی وہ اس کے آخری الفاظ ہیں جی جن کو وہ حدیث کے الفاظ ظاہر کرنا چاہ رہا ہے جی لیکن وہ حدیث کے الفاظ نہیں ہیں اس کے اپنے الفاظ اس کو میں ثابت کرتا تھا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی گھر والیوں سے دب کے رہتا ہوں دب کے چلتا ہوں جی نا میں اپنی گھر والیوں سے دب کے چلوں تاکہ میرے نام کے ساتھ شرافت کا ٹائٹل لگے یہ مجھے پسند ہے اپنی گھر والیوں کو دبا کے چلوں اور میرے ساتھ کمینے ہونے کا ٹائٹل لگے تو برداشت نہیں کرتا اس کے قریب قریب الفاظ ہیں کتے کا بچہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کوئی ایسی حدیث مبارک نہیں اور کسی حدیث میں یہ الفاظ نہیں کہ میں اپنی گھر والیوں سے تب کے چلوں تاکہ میرے ساتھ شرافت کا ٹائٹل لگے یہ حضور کے الفاظ نہیں ہیں اور انہی پر پکڑ ہوتی ہے جی۔ سننے والے لوگ یہ سمجھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر والیوں سے دب کے چلتے پنجابی میں اس کو کہتے ہیں سوانی کے تھلے کے تب کے چلنا اردو کا لفظ ہے دے بی بی دے تھلے لگ کے رہنا یہ پنجابی کا لفظ ہے شریف اور عزت دار لوگ ان الفاظ کو گوارا نہیں کرتے کسی کے متعلق کہا جائے سوانی کے تھلے لگ کے رہتا ہے عورت اپنی گھر والی سے دب کے چلتا ہے کوئی عزت دار بندہ گوارا نہیں کرتا بلکہ کوئی شریف عورت اپنے متعلق یہ کہنا گوارا نہیں کرتی کہ اس کے متعلق کہا جائے کہ یہ اپنے میاں کو نیچے لگا کے چلتی ہے انتہائی الفاظ لان عرف اور معاشرے کے اندر یہ الفاظ توہین میں استعمال ہوتے ہیں تعظیم میں احترام میں نہیں ہوتے اور ہمیشہ توہین اور تعظیم کا دار و مدار عرف پر ہوتا ہے بے بے بے یہ الفاظ بہت گھٹیا ہے اور شان رسالت کے خلاف ہیں جی۔ عام مت الناس یہ سمجھیں گے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلاط و تسلیم کی گھر والیاں ازواج متحرات وہ کچھ شریف عورتیں نہیں تھیں وہ اپنے خامن کو نیچے لگا کر رکھتی تھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نیچے لگ کے رہتے تھے تو اس سے تو آپ خود سمجھتے ہیں کہ اسلام پر کتنا بڑا اعتراض ہوگا کہ پتہ نہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والیوں کے نیچے لگ کر پتہ نہیں کیا کیا باتیں بناتے رہے کیا کیا باتیں کرتے رہے کیا کیا حکم سناتے رہے ایسی باتیں ایسے اعتراضات دشمنان اسلام کی طرف سے اٹھیں گے آپ یہ کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ ایسے الفاظ گھٹیا رسول اکرم کی طرف منسوخ کیے جائیں حقیقت یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات آپ ہمیشہ رسول اکرم کے گھر میں ایک امتی بن کر رہی ہیں آپ کو پتا ہے کہ امتی اپنے نبی اور رسول کے سامنے کتنا نیاز مند بن کے رہتا ہے کیا بات ہے جی، اس میں کوئی دوسری کلام نہیں ہے مسلمان لوگ جو ازواج متحرات سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گھر والیاں محترمہ مومنوں کی ماؤں کی سیرت پڑھتے رہتے ہیں ان پر یہ بات بالکل ظاہر ہے کہ آپ علیہ سرات و تسلیم کے ازواج متحرات سے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں ہوا جس سے کہا جائے کہ وہ معاذ اللہ معاذ اللہ شرافت کا معیار نہیں رکھتی تھی انتہائی اعلی کردار رسول اکرم کے اہل بیت کا تھا سبحان اللہ انتہائی اعلی کردار جبکہ اس بات سے ظاہر ہوتا ہے تارک جمیل کی بات سے ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج متحرات وہ بھی اللہ دوسری عورتوں کی طرح دبانے کی کوشش کرتی تھی توبہ توبہ توبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنے سے پتہ چلتا ہے آپ اللہ تعالی کے سوا کسی کے آگے دب کے نہیں چلے یعنی اس کے ساتھ کسی مسلمان کا اختلاف نہیں ہو سکتا کوئی بندہ بھی سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے والا یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سامنے تب کے چلے بے بے شک شک بات سمجھ آئی ایمان سے بتا ایسے ہے یا نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا حکمت کے ساتھ رویہ سب کے ساتھ رہا ہے لیکن مغلوب ہو کر رہنا دب کے رہنا حتیٰ کہ جہاں پر حق بات کہنے کی ہو وہ بھی نہ کہنا دب کے چلنے کی وجہ سے یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہے جی ہاں۔ اب بات کو سمجھنا یہ اصل بات ہے جو قابل گرفت ہے جو الفاظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کہے اپنی طرف سے بنا کر اور گھٹیا الفاظ جو امت کے شرفا کے لیے استعمال کرنے کے قابل نہ ہوں اور ان حضرات کو شرفا کو عزت دار لوگوں کو وہ غیر و غضب دلا دیں کیسے ممکن ہے ایسے الفاظ کسی مسلمان کے منہ سے نکلیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان یہ ہرگز نہیں ہو سکتا دوستو یہ الفاظ اس کے اپنے ہیں میں اسی کو ثابت کروں گا اب میں سب سے پہلے اس روایت کی اصل کی طرف جانا چاہتا ہوں آج ہی میں نے اس روایت کے متعلق تمام کتابیں جتنا نظر سے گزر سکتی تھی گزاری اور اس روایت کی حقیقت تک پہنچا اس کے علاوہ میں صحیح حدیثیں جو ہیں ان تک پہنچا وہ سب آپ کو دوستو سمجھنا یہ روایت جو اس نے پڑھی جس کے لفظ اس نے پڑھے یغلب یغلب نل الکرام و یگ لب ہوم سب سے پہلے اس کے اصل حوالے کی طرف جانا چاہتا اس کا حوالہ اصل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے اس کا حوالہ ملتا ہے خطیب بغدادی کی تاریخ و بغداد کے حضرت بی بی خیزران کے حالات کے خیزران بی بی خیزران کے حالات میں یہ حوالہ ملتا ہے لیکن اس کی سند نہیں ہے اس کی سند نہیں ہے شیر کی للکار اس کے بعد اتنے الفاظ کا اتنے اگلے نہیں وہ تو الفاظ ہیں ہی نہیں نا حدیث میں جو بغیر صنعت کے بغیر اصل کے جو روایت ہے نا اس کے لفظ یغلب نل یغلب نل یگ و یغلب نل کریم لوگ شریف لوگ عورت سے مغلوب ہوتے ہیں عورت ان پر عورتیں ان پر غالب ہوتی ہیں اور کمینے لوگ عورتوں پر غالب ہوتے ہیں بس اتنا الفاظ ان کی سند پہلے نہیں ہے کوئی مائی کا لال اس کی سند کا لات میں نہیں دکھا سکتا یہ محبت باس میں کر رہا ہوں زر علی خان نے صرف تحتاوی کا حوالہ پیش کیا ہے تحتاوی حنفی احمد مصری رحمہ اللہ انہوں نے ہماری فقہ کی کتابیں جو ہے نا خصوصاً آئینہ اکملی شرح ہدایا سے لیے یہ روایت ادھر سے لی ان کے پاس بھی سند نہیں ہے صاحب فتح القدیر حق حل الاطلاق محق ابن حمام رضی اللہ تعالیٰ جنہوں نے ہدایت پر شرح فتح القدیر لکھی ہے انہوں نے اس کا حوالہ سونن ابن ماجہ کا دیا لیکن ان یہ جو الفاظ تارت جمیل نے پڑھے ہیں یہ الفاظ ہیں ہی نہیں ابن ماجہ کے اندر یہ لفظ ہیں ہی نہیں آیا شرح ہدایت سمجھنا ستی بغدادی کی تاریخ سے بغداد نمبر دو عنایا شرح ہدایا نمبر تین ہدایا شریف کی شرح خبازی کی اس کا حوالہ دیا تفسیر روح البیان شریف والوں نے میرے پاس ادھر ہے یہ اس کے اندر روبیہ کے الفاظ ہیں وہ بھی بغیر صنعت کے ہے میں تمام پوری روایت پڑھوں گا آپ کے سامنے یہ چند کتابیں ہیں کہ جنہوں نے بغیر صنعت کے اس کو حدیث بنا کے پیش کیا ہے پھر یہ مشہور ہوگی لوگوں میں حتیٰ کہ شہرت کی بنا پر مولا روم مصنوی رومی کے اندر شیخ رومی رضی اللہ تعالیٰ ہو اپنی کتاب مصنوی رومی کے اندر ان الفاظ کے ساتھ اس حدیث کو نقل فرما رہے ہیں در بیان حدیث ان نہ ہن یگ لب نل و وگ لب یگ لب ہنل جاہل کہ وہ عورتیں عقل مند پر غالب ہو جاتی ہیں اور جاہل سے مغلوب ہو جاتی ہیں اب یہاں پر عقل اور جاہل کے لفظ ہیں کرام اور لیام کے نہیں ہیں شیخ رومی نے پھر اس کو اس کے تحت حکمت کی بات بھی لکھی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ان شاء اللہ یہ چند حوالہ جات ہیں اس روایت کی لیکن بغیر سنت کے میں اب وہ پورے الفاظ جو ہماری فقہ کی کتابوں میں ہیں اور زر علی خان نے جس کا خلاصہ پیش کیا صاحب ہدایا نے ہدایہ شریف جو فقہ کی مشہور کتاب ہے انہوں نے اس روایت کی طرف اشارہ کیا اشارہ اشارے کس طرح کیا وہ یدرا راؤ بل اشارہ تو مافا رسول اللہ صلی اللہ وسلم بے والا سلم رضی اللہ عنہ کہ اشارے کے ساتھ نمازی نمازی اشارے کے ساتھ گزرنے والے کو روک دے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کے دو بچوں کے ساتھ ایسا کیا عینایا ہدایہ کے اندر اس کی وضاحت سواحق و قرص یغلبن کم و لب و تو بچے حضرت ام سلمہ کے پچھلے خامن سے حضور کے گھر میں حضور جب نماز پڑھ رہے تھے تو بیٹا آگے گزرا عمر نام کا حضور نے ہاتھ سے اشارہ کیا وہ رک گیا اور بچی گزری حضور نے اشارہ کیا وہ نہ رکی گزر گئی آپ علیہ السلاط و تسلیم نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا کم عقل کم دین یہ یوسف والیاں کرسف والیاں یہ کریموں پر غالب ہو جاتی ہیں اور کمینوں سے وہی بات دب کے چلتی ہیں ہاں جی پنجابی اچھے کہہ سکتے ہیں کہ شریفاں ڈیڈیاں ہو کے ڈاڈیا ہو کے کمینیاں تو ماڑیاں ہو کے رہی یہ حدیث لفظ انہوں ذکر فرمائے نے لیکن سمجھو یہاں کی کوئی سند نہیں اصل حوالہ ابن ماجہ شریف کا ہے ابن ماجہ شریف ابن ماجہ شریف کا حوالہ ہے ابن ماجہ شریف یہ ہے میرے ہاتھ میں حدیث نمبر ہے نو سو نو سو اٹتالیس ابن ماجہ شریف باب ما یقت اور اسالات زلولی خان نے تاتالی کے علاوہ آگے کتابیں کھولنے کی کوشش ہی نہیں کی اس وجہ سے وہ ادھر ہی رہ گیا یہ الفاظ سنو جی یہ بھی ذہن میں رکھنا یہ جو ابن ماجہ کی روایت پڑھ رہا ہوں اس کی بھی صنعت ضعیف ہے اس کی بھی صنعت ضعیف ہے كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع فمرت زينب بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب سبحان الله وہ بے سند باتیں بے سند روایتیں انہوں نے پڑھی جو سند کے ساتھ ہے وہ میں پڑھ رہا ہوں اور ساتھ یہ بھی بتا رہا ہوں کہ سب نے لکھا ہے سند ضعیف ہے توجہ ہے اور جو ضعیف کے الفاظ ہیں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں باقی وہی ہے بچہ گزرا تو نے اشارہ فرمایا وہ رک گیا لڑکی گزرے حضور نے اشارہ کیا وہ نہیں رکے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر آپ نے فرمایا ہونا ہونا یہ ج مانا کی ہوتا ہے پنجابی یہ سارے ارف استعمال ہوتا ہے اب بڑی ڈاٹی کا لیکن عورتوں کی تاریخ نہیں اس لیے بندے آخر بندے آخر گڑیا یہ بڑی ڈاٹی قوم ہے اسی طرح ہی جس طرح اصا پنجابی کسی نو کہنے جس نانا چنگی گل منے یہ بابا بادشاہ بندہ وا وہ مطلب کی آ سبحان اللہ یہ کسی نے منگا نہیں یہ تعریف نہیں یہ جی۔ مدح دے لفظ نہیں جی یہ مذمت دے ہنگ ڈاڈیاں ڈاڈیا امام ابو حسن سندھی رحم اللہ شرا سونا نے اپنے ماجا میں لکھا ڈاڈیاں کا مطلب یہ مردہ نالوں گنا کرنے چزور نے واقعہ بظاہر بنیا سی واقعہ تو بنا تھا لڑکے لڑکی کو نماز کے اندر گزرنے کا لیکن حضور نے اشارہ فرما دیا لڑکے سے کہا رک گئے لڑکی سے کہا نہیں رکی حضور نے فرما دیا ہوں ناگل یہ غالب ہیں یہ ڈاڈیاں ہیں یہ ڈاڈیاں ہیں یہ ڈاڈیاں نے حضور دے کہنے کا مطلب ایسی اور مردا دیا فرمانی نے تا کر کے لڑکا روک گیا میرے اشارے ہوں پھر بھی لگ گئی جی، جی، جی، زندہ باد آئیے اللہ کاش کے ممبر پہ بیٹھنے والے پہلے شریعت کو سمجھتے پھر ممبر پر بیٹھتے امام امام جلال الدین سیوتی جیرے اللہ اور بڑے بڑے اماموں نے لکھا ہے جب تک چالیس چالیس سندوں کے ساتھ ہم روایت نہیں پڑھتے تو بسا ہوتا کیسا ہوتا ہے روایت کا مطلب سمجھ نہیں آتا اسی لیے علماء نے لکھا ہے کسی ایک کتاب کو پڑھ کر مسئلہ بیان نہیں کر سکتا جی۔ بالوں کا دس دس کتاب امام شامی نے رسائل کے اندر لکھا ہے رسم المفتی کی اقوت کی شرح کے اندر لکھا ہے بسا اوقات ایسا ہوتا ہے دس دس کتابیں غلطی کرتی چلی جاتی ہیں لہذا پہلے شریعت کو سمجھو پھر کتاب پڑھنے کی کوشش کرو زندہ باد جی،, جی بالکل ایسے ہے جیسے ہدایت نامہ ہر ہر گاڑی کا ہدایت نامہ ہر مشینری کا ہدایت نامہ اس کے ساتھ ہوتا ہے لیکن ہدایت نامے کو پڑھ کر نہ گاڑی کھول سکتا ہے نہ گاڑی بنا سکتا ہے بنا نہیں سبحان سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ اس امت اس امت کی تباہی کے لیے یہی کافی ہے ہر لئی میرا رازدار ہر کمیا دین کا راتدار بن کر بولنا شروع کر دیتا ہے حضرت تمام خالق کون ہوتا ہے فرمایا دوسرے کی امداد کے بغیر شریعت کا جو بھی مسئلہ ہے صحیح بتا سکتا ہو حضرت امام مالک فرماتے ہیں جو مدینے کا امام ہے شریعت کا دوسرا امام ہے سب سے پہلے حدیث کی کتاب لمبی لکھنے والا امام مالک آپ فرماتے ہیں جب تک مجھے ستر اماموں نے اماموں نے اجازت نہیں دی پڑھانے کی بولنے کی میں نے بولنے کی ضرورت نہیں کی میں پنجابی سے اگر آ کے آوا اس جی بھی پوچھا رکھو تو ایمان سونے سونا نے اپنے پریم کی حدیث جو کچھ انہوں نے سنایا وہ بغیر سند کے تھا چیز نے اصل سند سنائی لیکن اس کے اندر بھی دخل نہیں کیا بتا دیا یہ ضعیف ہے نے کی جو کتابوں میں لکھا ہے اس کے مطابق بتا پھر مطلب بھی بتا دیا اماموں نے لکھا ہن اگلب ہن اگلب نے کی مطلب یہ مرد کئی بار ود کے بھی کام کر کردہ کی نا فرمانی اللہ رسول کی نا فرمانی اچھی ود نے یعنی ہن افراد مراد نہیں جی اب ان کو یہ خبر ہی نہیں ہے جیسے الرجل خیر من المرا کے اندر الف لام حقیقت کا طبیعت من حیث من ہی یا ہی کا بولا جا رہا ہے جس سے محملہ کو بنتا ہے منطق کے مطابق اس کا مطلب ہے حقیقت مرد حقیقت عورت سے افضل ہے ہر ہر مرد نہیں کیوں کئی عورتیں سیدہ خاتون جنت کی طرح ایسی ہیں کہ کروڑوں مرد مل جائے تمہارے ہمارے جیسے تو ان کے دربار کے کتبوں کو بھی نہیں پہنچ سکتے اسلام گار سواد کیا ہو میں ان کو مخاطب نہیں کر رہا صرف حقیقت کھول رہا ہوں کہ ایسے لوگوں کی باتوں پر گمراہ ہائے ہائے بے شک میں کسمیا کہتا ہوں تارک جمیل سے یہ سوال کرو اگر اس کا جواب دے دینا اس کا شکر اللہ ہے اس کو کہو ہونا اغلب یہ حکم جو لگ رہا ہے یہ بعض عورتوں بعض افراد امراط کے حوالے سے لگ رہا ہے یا پل جیسے الرجل خیر من المرء مرد عورت سے افضل ہے یعنی حقیقت مرد حقیقت عورت سے افضل ہے جی ہاں جی ہاں جی ہاں سبحان اللہ بے شک بے شک ہر ہر بندہ نہیں ہاں جی حقیقت اللہ تعالی نے مرد کی حقیقت ایک بے مثال سے اس بنائی ہے عورت کی حقیقت اس طرح اللہ تعالی نے نہیں بنائی طبیعت بات کو سمجھنا اور یہ قانون ہے کہ جہاں الف لام حقیقت کا ہو من ہے ہی ہیاہیا کا ہوتا ہے نا وہاں پر حکم حقیقت سے بعض افراد کی طرف سرایت کر جاتا ہے جس طرح کہ یہ کہنا درست ہے کہ بعض الرجل خیر من میں بعض مرد اور دوسرے فضل ہیں یہاں پر با یہ ہننا اس سے پوچھو یہ قضیہ کون سا ہننا اغلب جو ہے یہ محملہ ہے محملہ جزیا کے حکم میں ہوتا ہے افراد کی کمیت یہاں بیان نہیں ہوئی لہذا جزیا کے حکم میں ہوا جس کا مطلب یہ نکلے گا ارے بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں سے ڈالی ہوتی ہیں ساری عورتیں نہیں جی ہاں۔ جنہیں پہلو اشارہ کر گیا یہ عورتوں کی تعریف نہیں من ہے نقص ہے اور تو متعلق جائے مرد سے دب کے جلنا ہے مرد تو ڈاڈی ہے مرد تو ڈاڈیاں نے فلانی برادری دیا مرد تو ڈاڈیاں برادری دیا عورتوں نے یہ تنقید ہے دسیا اس نے مذمت ہو رہی ہے تعریف نہیں ہو رہی سجنا قربان جاوا کیویں آخان گے سارے سونے نزیر یہ قضیہ محملہ ہے اور محملہ جزیا سے قوت الجزیہ ہوتا ہے جی اس کا مطلب یہ نکلا وہ جینے دی گزری ہے جی جینے دی گزری ایویں دیاں کئی ہون گیاں ہیں جیڑیاں ڈڈیاں نے میں محمد رسول اللہ ہو کے اشارہ کیتا ہے مر بھی گزر گئی حضور اشاراگیا گاڑیاں ہوئی جی۔ خدا بندے ہلور دے ورگا تھوڑا سا حضور کا گھرانہ اللہ خود فرماؤں گا بے مثال ہونے کی گواہی اللہ کا قرآن دے رہا ہے پھر نبی کیسے کہہ سکتے ہیں میں اپنی کہانیوں سے سب کے سکتا ہوں بولے اور ستی تمہاری نہیں صرف اٹھانے والے ہوتے ہیں کہ جو گرے ہوئے تو اٹھا کر پتہ نہیں کہاں تک لے جاتے ہیں جی ورنہ ایمان سے کہتا ہوں اگر دور ایسے گرے ہوئے ایسے گرے ہوئے لوگوں کو اٹھانے والا نہ ہو دور اسلام کو ان کو ممبر کی کوئی لکڑی کو بھی کوئی ہاتھ نہ لگانا اسے صرف اتنا پوچھو ہن اغلب یہ قضیہ کون انہوں کی پتا جی کی کیونکہ میں جواب دے چکا ہوں آپ کو دے سکتا <laughs> سن کے جواب دے سکتے توجہ ہے پھر سنے گا تو اس سے اگر اسی اسی اسی کے اندر تھوڑی سی بحث چھیڑ لی جائے تو ختم ہو جائے گا سمجھنے یہی بات افراد پہ حکم لگ رہا ہے افراد کی کمیت بیان نہیں ہو رہی اس کو کہتے ہیں معاملہ بخرائیا معاملہ متاثرین کا اور محملہ متاثرین کا فتر بتل جزیا بالکل اصول مسلم ہے یہ اس کا منطق جی جی اور منطق میں یار علوم ہے امام غزالی فرماتے ہیں مجھے بالکل صحیح ہے کہ جو منطق نہیں جانتا جی. یعنی یا تو طبی طور پر یا پھر مضبوط پڑھنے کے بعد جانتا نہیں ہے اس کے علم پر فرمایا کوئی اعتماد نہیں فلا اب علوم ہے سرکار کے گھرانے نو بچ رکھ لیا یار افسوس اب بولنے نہیں ہوئے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ بلکہ قرآن ایسا کلام کرتا ہے کہ بظاہر بات رسول کی ہو رہی ہوتی ہے خطاب یعنی ان سے ہو رہا ہوتا ہے لیکن مراد نہیں ہوتی جی ہاں۔, ہاں جی اللہ تعالیٰ کا ارادہ امت کا ہوتا ہے یہ فقہ کی کتابوں میں ہاں جی یہ الکفایا شرح ہدایا کے اندر لکھا ہوا ہے جی ہاں اللہ تعالیٰ کئی مرتبہ کلام کرتا ہے اپنے حبیب سے جی۔ حبیب کلام کرتے ہیں لیکن وہ خود خود اپنے آپ کو مراد نہیں لے رہے ہوتے اور لوگوں کو مراد لیتے جی ہاں۔ مشکات کی حبیب سے کرام اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں آقا نامدار زیادہ تر دعا فرمایا کرتے رہے اللہم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی اللہ علی دین اب پروردگار میرے دل کو اپنے دین پر قائم رکھنا یہ دعا مانگتے تھے حضور صحابہ کرام سنتے رہتے تھے ایک دن صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ اب خواب ہو ایمان یا رسول اللہ آپ ہمارے ایمان کا ڈر رکھتے ہیں آپ تخاف والا ایمان ہے نا کیا ہمارے ایمان کا ڈر رکھتے ہیں کہ یہ کہیں نکل نہ جائے حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم بات تو اپنی کرتے تھے یا اللہ میرے دل کو دین پہ قائم رکھنا لیکن صحابہ کیا سمجھتے ہیں یا رسول اللہ آپ ہمارے دل پر خطرہ رسول اللہ آپ ہمارے متعلق ڈر رکھتے ہیں بتا دیا صحابہ نے باقی جب نبی اپنی بات ایسی کرے جو ان کی کے کہ ہوں وہ بچاری سن کے سڑ رہی سڑک سمجھ کے سڑ رہی سر آتی آئی کیوں کی آئی کا بتا رہا ہے اشارہ میری طرف بے بے شک شک سبحان اللہ یہ کیوں نہیں تیر مین مار دی اللہ سونے نے بھی قرآن میں ایسے بہت سارے مقامات ہیں ہاں جی اور بلکہ رسول اکرم نے بھی ایسے کیا رخ کسی کی طرف ہوتا تھا بار تھا اور ارادہ کوئی ہوتا تھا بولتے سمجھے کہ نہیں لو سجنا حدیث جو سند کے ساتھ ان کی تو بات ہی جو سند ہے دونوں کی سند نہیں ہے زر ولی خان کی صنعت ہے اس کی صنعت زر ولی خان کو فتح القدیر کا حوالہ نظر نہیں آیا کہ جو حدیث کے اندر مسلم امام ہیں امام تحتاوی فن حدیث کے امام نہیں ہیں فن فکر کے ہیں لیکن فن ان رجال ہر فن کے مرد ہوتے ہیں یار تو سامنے گڈیاں ورکشاپاں ہوں کوئی کہڑی شہر استاد بیٹھا کوئی کوئی کہڑی کہڑی شہر شہر استاد استاد بیٹھا بیٹھا کو گیڈی جاننے والے بہت تھوڑے ہوتے ہیں جی ہاں۔ ہاں، ساؤنڈ استاد بھی سر اسے رکھے بڑے بتھیرے ہوتے ہیں لیکن چاہتا <laughs> توجہ ہے آواز سمجھ آ رہی توجہ رکھنا اب وہ بات کرنا چاہتا ہوں جو ان کے خوابوں کے حالات میں بھی نہیں آئی سمجھاؤں صحیح حدیث ہے بخاری مسلم متفق علیہ سیاست مسلم کے الفاظ سناتا ہوں سنو کیا ان کا مضمون کیا ہے اس حوالے سے موضوع کے حوالے سے مضمون یہ مضمون نے فرمایا بڑے سیاح تو سیاح بندہ جی جی اس جان جی۔ میں رنگے میںنگے نہل آ رہے یہاں کوئی یہ جا نہیں ویخیا ہے بیڈے جی۔ ورگا یہ کام کر رہا ہے جڑا توڑا چنگے پڑے اکل والے بندے کی جی،, جی،, جی توجہ نہیں فرمائی سنو جی باب بیان نمبر مسلم شریف کی حدیث نمبر اناسی آپ نے فرمایا ہوا مارئی تو کے ساتھ اکل ودین اگلا بلے بھی من سبحان اللہ اکل والا بندہ اس کی عقل لے جانے کے اندر تمہارے جیسا کوئی نہیں اللہ جو ہے یہ تمہارا ہی کام ہے جو بندہ کسی بھی عقل کے میدان کے اندر شکست نہیں کھائے گا تمہاری محبت کے اندر آ کر کئی ایسے ہوں گے جو اپنی عقل کھو کر بیٹھ جائیں گے سمجھ سے کام نہیں لیں گے نقصان اور بربادی تمہارے پیچھے لگ کر کر لیں گے بے بے شک شک بخاری کے الفاظ الحب کے ہیں لے جانے والا ادھر کے مختلف الفاظ ہیں یہ سند صحیح ہے لوہے تو ہے بولتے ہو سبحان اللہ توجہ توجہ فرمایا بتایا عورتیں بڑے بڑے اکل والوں کی اکلیں چھین لیتی ہیں اور بندہ شابق اور خواہش کے اندر ان کے پیار اور محبت کے اندر اپنی اکل کھینچی بیٹھتا ہے کھو بیٹھتا ہے یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس سے یہ نہیں نکلتا کہ عورتیں ہر والے کی چھین مطلب سبحان اللہ جی زندہ ایسے ہونگے جنہوں نے پٹے باہر <laughs> مطلب کی بنے گا پنجابی کئی کئی ایسے ہو جاتے پا جی ہاں۔ اے مطلب ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ حضور کا گھرانہ ایسا ہے یا معاذ اللہ حضور کی عقل عورتوں نے چھین سمجھے یہ ارادہ کرے خیال کرے کافی ہو جائے جی ہاں۔ نہیں اللہ ہو جاہل سے جاہل آدمی یہ نتیجہ نکالے گا کہ صحابہ اور اہل اہلبان صاحب ایسی تھی عورتوں نے ان کی مت مارا تو توبہ کو کہہ سکتے ہو جی؟ نہیں سیدھے مان سے کہو کیا پیر مہر علی شاہ کے متعلق ایسا کہو گے کیا میاں شیر محمد شرک پوری کے متعلق ایسا کہو گے ہاں، ہاں، بولتے نہیں اگر صحیح پوچھو نا میرے آقا کا دار اس ہمارے دور کی طرف اشارہ کر رہے تھے جس کا تارک جمیل نے خیال نہیں کیا جی اور حضرت نے سمجھنے کی کوشش نہیں کی یا سمجھ نہیں تھی <laughs> سمجھ بڑھیا نے جنہیں ساری معیشت وہ ایک باری لاتی یاد بے پردہ لکھل جو آئی نظر چند گئی اکبر زمین میں قیدر ملی سے کر گیا پوچھا جو ان سے سجنا گاٹا ہم نے کھایا لگائے ان پر یہ خسارے تو ہم نے دیکھے اور تو نے آج کے مرد کو الو بنا رکھا ہے الو کا کام ہوتا ہے رات کو جاگتا ہے دن میں الٹا سوتا ہے ہمارا یہی رات کو بڈی کے پیچھے ساری رات جاگتے ہیں پتہ نہیں کہاں کہاں جاگتے ہیں یہ سب آپ سمجھتے ہیں میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا اور دن کو الو کی طرح الٹے سوتے ہیں ایک بجے تک جاگ نیند نہیں آنکھ نہیں کھولتے تو دوستو اب بات کو سمجھنا بخاری مسلم کی صحیح سناتا سنا جب حضرت اما ہم اور سیدہ اما عائشہ پاک کا مسئلہ ہوا تھا جی۔ حضرت عمر کہتے ہیں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیونکہ بیٹی کا مسئلہ تھا جی جی جی سبحان اللہ بات کو سمجھنا بعض اوقات اما عائشہ اللہ حضرت زینب بنت جحش جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ جی کلام شریف ایسی ہو جاتی جی جس کے اندر ان کی طرف سے کوئی ناز جو بیوی کا مرد کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح ہوتا ظاہر ہو جاتا جی جیسا کہ حضور نے فرمایا ایسا جب تو مجھ سے تھوڑی سی خفا ہوتی ہے جو ایک طبی مجبوری ہے اس کے تحت اور طبیعت تیری کے اندر کچھ ملال سا آتا ہے نا تو میں پہچان میں عرض کی آرزوا کیسے فرمایا میں جب تو خوش ہوتی ہے نا تو کہتی ہے رب محمد اور جب تیرے دل کے اندر کچھ ملال آتا ہے تو کہتی ہے رب ابراہیم اس طرح کی بات جو ہے کوئی ہو گئی اما سب آپ وسلم نے اختیار دیا اپنے پاس رہنے کا یا اپنے گھر والوں کے پاس جانے کا میک اپ خاندان کے پاس جانے کا حضرت سیدنا عمر بن میں کو پتا چلا پریشان ہو کر بار گاہ میں آئے پتا چلا آپ اپنے اوپر کے چھپارے کے اندر موجود اللہ بنی ہوتی سی لکڑ کی چھوٹا سا اوپر آپ کا غرفہ شریف تھا جس کو مشروبہ کہتے پہلے ایسا تھکن محسوس کرتے اوپر جا کر بیٹھتے آپ پانی وغیرہ پیتے ہوا ادھر ادھر سے لگتی جی، اس کو غرفہ اور مشروبہ کہتے تھے عمر کرتے ہیں میں گیا اور بہانہ بنایا غلام تھے اور کے میں نے ان سے عرض کی بتاؤ عرض کرو حضور عمر آئے ہوئے اجازت ہے عمر فرماتے ہیں اس وقت میں نے پوری کوشش کی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسی دل لگی کی باتیں کروں کہ آپ بھی ذرا خوش ہو کر میری طرف متوجہ ہوں اور میں اپنی بات جو سنانے آیا ہوں وہ سنا سکوں ہاں۔ بزرگوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے ہاں یہی احترام ہوتا ہے حضرت عمر نے فرمایا میں نے کوشش کی حضور سے بات کرنے کی ہنسانے کی کوشش کی حضور ہنس ہاں پڑے پڑھیں تو پتا چل جائے گا مجھے کہ حضور اب جو ہے نا وہ ایسے حال میں ہیں جس کو خوش طبی کا حال کہتے ہیں خوش حال میں ہیں لہذا میں پھر بات سنا لوں گا سبق ہر بندہ چاہے بڑے تو بھی ہوئے نا دا حال دیکھو تے پھر گل کرو اج کل کہ موڈ ویکو موڈ ذرا موڈ ویکو ہن تمہیں بڑا سمجھ آیا پیسہ ہوتا میرا بات کو سمجھنا دوست حضرت عمر کہتے ہیں میں نے حل کی یا رسول اللہ جب میں نے دیکھا موقع مل گیا بات کرنے کا میں نے حل کی یا رسول اللہ ہم قریشی ہیں مکے والے قریشی مدینے والے انصاری جی۔ ہم مرد مقرشی مکے والے اپنی عورتوں پر غالب رہ کر رہتے تھے جی۔ آگے کسی کو چور کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی جی ہم مدینے میں آئے مدینے والے لوگوں کا یہ حال دیکھا ان کی عورتوں کے ساتھ ہم نے شادی کی ان کی عورتیں ان کے مردوں کے آگے کوئی بات کر لیتی ہیں واپسی جواب دے دیتی ہیں مگر ہماری عورتیں جواب نہیں دیتی تھی دبا کے رکھتے تھے جو ہے کیا کرتے تھے ہاں، اب قید کمی کمینے سے یہ ابو بکر چاروں خلیفے قریشی تھے سبحان اللہ بے شک مکے میں رہنے والے تھے اور چاروں قریشی ہیں اور تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے چار خلیفوں کی شان سب انصاریوں سے بلند ہے بولو بولو بولو اللہ کلا رکبہ قریش نغلب النساء قریشی مرد عورتوں پر غالب رہتے ہیں فلما قدمنا على الانصار فل قوم تغلبهم نساء والن نساءنا لا من تگل مشا الانصار فسخبت على امراتي فراجعتني فان كنت ان تراجعني قالت ولم كنت ان اراجعك فوالله الا ازواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنا سبحان الله يا رسول الله اصحاب قريشي عورتوں واپسی اصل کو گل کرتے سن تو واپسی کو بول رہے نہیں سن لے ہزور میں اگلے دن والے سدیا دبکا مار سدیا بڑی لگی ہے میری بڑی جی، بول کئی میں مرد ہو کے میں صرف قریشی ہو سکتے ہیں بات کو سمجھنا کہ عورتیں ہوتی ہیں دو طرح کی جی۔ ایک ہوتی ہیں خاندان ہی شریف ایسا ہے خاندانی شرافت سبق ایسے عمدہ پڑے ہیں کہ وہ اپنے مردوں کو کبھی سخت بے ادبی کے لبو لہجے میں جواب دینا گوارا نہیں کرتی بے شک زندگی گزر جاتی ہے ایسے رہتی ہیں جیسے بے زبان ہوتی ہے بے شک بے بے جی۔ بے شک شک شک ہاں کچھ ایسے عورتیں ہوتی ہیں یہ عظیم عورتیں یہ عظیم عورتیں یہ آپ مانیں گے کہ یہ عظیم ہوتی ہیں کیوں آخر قوامون کوا النساء اللہ فرماتا مرد عورتوں پر افسر ہے تمہارے افسر جب بلاتے ہیں ایسے اگر عورت ہے کسی دفتر کے اندر وہ ملازم ہے اس کا افسر بلا کیا کیا کرتی رہتی ہے کیوں وہ واپسی کیوں جواب نہیں دیتی آپ کون ہوتے ہیں مجھے سب بلانے والے ہیں وہ جواب نہیں دیتی بھائی اچھا وہ پانچ ہزار دے تو اتنا پابند کر لیتا ہے اور جس نے اس کو اپنی جان تک دے رکھی ہے کہ تیری عزت پر حرف نہیں آئے گا میری جان چلی جائے گی کیونکہ تو میری عزت ہے ایمان سے بتا اگر یہ سخت لہجے میں بلائے واپسی شکب کے ساتھ جب آپ آئے کوئی شریف عورت گوارا نہیں گی ہماری کے چلو دب کے چلو تو نے اتنا نہیں سوچا تو بیچاری کو کیا دے رہا ہے دب کے چلو اس کا مطلب ہے وہ دبانے والی ہے تو دبنے والا ہے اور جو عورت مرد کو دباتی ہے وہ تو شریف ہی نہیں ہوتی بولتا نہیں یار تو دب کو وہ دبائے یہ اس کی تعریف نہیں مذمت ہے عورت کی عورت کہے گی کہ جی بوا جی شان مرد نو کچھ کر لیں بلا <laughs> کے گا بی تو پاس ہی لگے بی نہ مرے تو جایا جی نہ ای خوشی میں جی جیسے بڑی جھوٹ نہیں بولنا کسی نے یہو جی بی رشتہ جوڑنا گوارا کرنا جی رشتہ لین واسطے لینا نال تر بھی جائے جی آپ پتا لگے بھی ضرور چھڑکا کھانا تینوں پہا بھی دیا تین کاوا بھی تین پیاوا تین پواوا بھی ہر شاید قربانیاں قربانیاں وہ تو شتاپ شتاپ کے نال چھڑکا بھی کھاوا میں پاگل ہو بے شک بے شک بے شک زندہ باد بے شک نہیں بے شک نعرہ نعرہ تکبیر ارے میرے بھائی ڈرائیور کا ڈرائیور اونچی سانس نہیں لینے دیتا اپنی خریدنی کو لین کو خرید لینا لین کو اونچا سانس نہیں لینے دیتا ڈرائیور ڈرائیور کا یار گھر کا مالک جو ہے گھر کا سائن جو ہے جو ڈرائیور تو دکھ سب کا شریک نہیں ہوتا ہاں جی وہ تو صرف ہاں، یہ تو دکھ سکھ کا شریک ہوتا ہے پتا نہیں کنے سر کے سائی نے جہے اپنی عزت بچا بچا اپنا سر گوا بیٹھے سچی دسائی ڈرائیور نے تو سر نہیں گوائے ہاں اونج کو آ کے لہنا سونے الرجال سونا على النساء مرد عورتوں پر افسر ہیں رب نے اشارہ تو کر دیا ان کا حق بنتا ہے ان کو دبا کے رکھے وہ کون سا افسر ہے جو تب پیچھے ملازم کے نیچے کب پیچھا جی۔ سمجھے بات نہیں سمجھے اور ساتھ میں یہ میں تم بھی کرتا چلوں کہ وہ جو جو انہوں نے حدیث بنائی ہے نا وہ صحیح مسلم کی جو شرح امام ابی مالکی کی ہے اس کے اندر لکھا ہے یہ حضرت معاویہ کا قول ہے یہ حضرت معاویہ کا قول ہے حدیث رسول نہیں غلطی سے کسی نے اس ٹوٹکے کو ادھر جوڑ دیا کیا بات ہے حق میں پوچھتا ہوں تارک جمیل تم نے اتنا مطالعہ نہیں کیا تھا کہ یہ الفاظ شان رسالت کے مطابق نہیں ہیں لہذا آپ کی زبان سے نہیں نکلے حضرت معاویہ کے قول ہے اور وہ بھی سند ابھی تلاش کرنی پڑے گی کہ سند اس کی ہے کہ نہیں ادھر بھی بغیر صنعت کی لکھا ہوا ہے حضرت معاویہ کا قول ہے تو حضرت معاویہ کے قول رسول اکرم کے فرمان میں بڑا فرق ہے ادھر تو ہم کہیں گے وہ خدا کی وحی ہے کہیں گے کہ نہیں کہیں گے لیکن اب ہم ہر کسی کے متعلق تو یہ نہیں کہہ سکتے نا رسول تو یہ کہنا بولتے نہیں اچھا اب میں بات آگے بڑھاتا ہوں سمجھنا ذرا شریف مار مار مار مار مار مار کریم شریف مرد عورتوں سے دب کے چلتے ہیں کمی دیں کے چلتے ہیں لیکن میں سوال بڑھاتا ہوں بات بڑھاتا ہوں بتاؤ شریف عورتیں کیا کرتی ہیں شریف مرد تو چلتے شریف عورتیں کیا چلتے ہیں ان کا نہیں بتانا کیا اگر تم کہتے ہو شریف مرد شرافت کی وجہ سے تب کے چلتے ہیں تو کہنا پڑے گا شریف عورتیں شرافت کی وجہ سے تب کے چلتی جنگم سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ کا مرد بے شک سبحان میرے بھائی پشاور پشاور کی نسوال بیچنا <laughs> ہو رہا ہے اور شکیت سبج کا ہاؤ بھائی بلوں کا نسوال بیچنا ہو رہا ہے سمجھنا جی ہاں۔ اور اگر شریف مرد شرافت کی وجہ سے عورتوں کا لحاظ رکھ جاتے ہیں جی ہاں۔ باقی کئی شریف لگتے بھی وہ بڑولی بھی ہو گئی بڑولی جان بڑولی بہت بولنے والی منہ پھاٹ کے شریف آدمی لحاظ کر کے برداشت کر جی میں پڑھ رہا سا حضور نے فرمایا عورت کوئی اگر صفت رکھتی بھی مثلا بڑولی ہے گسی فرمایا ان برداشت کرو کوئی چنگیاں عادت بھی ہو ضروری نہیں کہ ہر ایک بندے چ ساریا ہی چنگیاں بولتے نہیں شریف مرد لحاظ رکھ کے عورتوں دیا بچائی رکھتے ہیں سہ حکمت سامنے رکھ کے سہز مجبوریاں سامنے رکھ کے وہ بچائی رکھتے ہیں کہ یار چلو ساری ماں بچیا بھی فلان جی وہ یہ جی میں تارک کہہ رہا سی سمجھ نہیں لگی ایک کر دیں باقی لیکن یہ دسو کیا شریف بیبیاں وہ اپنے مردوں کے احسان ویخ کے مرد دیا زیادتیاں برداشت نہیں کرتی یہ مطلب یہ نکلیا اس گل عورتوں کی شرافت کی نفی نہ کرو کہ مرد جو ہے نا اس کی شرافت یوں بیان کرو کہ کہو عورتیں جو ہیں اب اس نے تو ایک قاعدہ ضابطہ بنا دیا نا کہ کمینہ وہ ہے جو دبا کے چلے شریف وہ ہے جو دب کے چلے اس کا مطلب ہے عورت کو اس کی حدود میں رکھ کر چلانے والا وہ کمی نہ سبت بختی کہاں سے ہوگی بھائی جو اپنے خدا کا کی وجہ سے اپنے روپ کی وجہ سے اپنے عظیم اخلاق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرح گھر والیوں کو ابھرنے نہیں دیتا کہہ دو کہ وہ کمی شرم آنی چاہیے معلوم ہوا یہ سب کی بات نہیں ہو رہی جی جی وہی بات ہے بعض کی بات ہو رہی ہے سمجھ نہیں آ رہی جی جی بالکل اس کا مطلب یہ نہ سمجھنا کہ ہر دبا کے رکھنے والا کمینہ ہوتا ہے اور ہر دب کے چلنے والا شریف ہوتا ہے ہم نے تو تم نے بھی دیکھے پتہ نہیں کتنے ہیں رن کے رنگ سہ نہیں لے دب کے چلتے ہیں کہ بی بی جدھر بھی جاوے شام نو واپس آوے تے پامے نہ آوے بابے ہوری پوچھڑ جو کے نہیں ہوندے بابے ہو کدھر گئے سن بے شک بے شک جڑا دبیا کھڑا ہوے تو آکھے شریف ہے پھڑے منہ ہو جے شریف دا او دلا ہے جی اینو دلا آکھو شریف نہیں آکھو بے شک دلے دے شریف دا فرق سمجھنا چاہیے چنگا کڑیا کھڈے جیڑا دب کے روے اگوں ہاتھ بن کے روے اگے زمانہ وہ پیچھے نہیں چلے کہ بڑیا چڑھ گئی ہونے سجیلا ہاں؟ کمی نہ بڑا شریف بندہ ہے بلانگ اچھا، وہ کسی آ رہی دئیے ایک ہی کرنا مسلمان اس کو شرافت نہیں کہتے اس کو بے جی، نہیں کرتے بنیا کہڑا جا اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے اس محفل میں نظر کو نہیں ہوگا بڑے بڑے دلیر پے سات سات لگے ہوں تو تین پتا گڑا پوری خدا گلا ہی یہ ہو سر چڑھ ہوں باقی بڑیاں تقریر سن کے انہیں آخنا افسوس ہے میں میںمانے والا کہنے کی لوڑ نہیں سی لیکن میں صرف قسم ذات بھی کر گیا نا جن قبضہ قدرت میری جان ہے میں رسول اللہ کی عزت واسطے بولیا میرے لفظ بہت گندے لگے نے کہ رسول اللہ فرما دین میں گڑیا کے تھلے لگ کے چلا توبہ توبا توبا توبا وہ ہمارا رسول نہیں ہو سکتا جو عورتوں کے نیچے دب کے چلے اور جو ہمارا رسول ہے وہ کبھی عورتوں کو دنیا کے عورتوں کے نیچے دب کے نہیں چل سکتے اس نے مخاطب صحیح ہی ہے جی۔ اگرچہ حدیث اس نے بغیر تحقیق کے پیش کی جی لیکن جو اس نے حکم لگائے ہیں نا زندگی کے حکم لگائے بے شک بے شک بے شک